دربار عام گرم ہوا اشتہار دو دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے سلطان دی پناہ کی آمد جشن ہے مقبول بارگاہ کی آمد کا جشن ہے اور کل کے سیر خواہ کی آمد کا جشن ہے دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشست نام کو آئے پکار دو دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشست نام کو آئے پکار دو یہ جشن ہے مگر پلک بار گاہ کا یہ ذکر ہے مگر حبیب الہ کا دربار کاس ہے یہ دو عالم کے شاہ کا مولود پاک ہے یہ رسالت پناہ کا دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دربار عام ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو حسن و جمال نور خدا جلوہ گر ہے آج دیکھو خدا کے نور کو پیشے نظر ہے آج پردے میں کل جو داس ادھر تھی ادھر ہے آج مخلوق کو پکارنے والا کدھر ہے آج دربار گرم ہوا ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دربار آم گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دیدار خاص آم ہوا ہے چلو چلو رحمت کا عزم آم ہوا ہے چلو چلو بخش کا انتظام ہوا چلو چلو ہونے کا تھا جو کام ہوا ہے چلو چلو دربار آم گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام نام کو آئے پکار دو دربار آم گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام نام کو آئے پکار دو پھیلے گا دین اس اتنی مقام کا سکہ چلے گا آج محمد کے نام کا سکہ چلے گا آج کے نام کا اے کیف دل ہے یہ دربار عام کا کہہ دو کہ آج خوب ہے موقع سلام کا کہہ دو کہ آج خوب ہے موقع سلام کا دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنوں بشر سلام کو آئے پکار دو دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو دربار آ گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو تیرے سد پہ تیرے با